يؤمن ولأمة مؤمنة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون نمبر گیارہ ہے دو سو سترہ سے دو سو اکیس تو ہم تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر دو سو سترہ سے یسلونک عن الشہر الحرام کتال فیہ قل فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله اکبر أكبر اکبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار ہم فیہا خالدون لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں لڑنا کیسا ہے کہہ دو کہ اس میں لڑنا بہت برا ہے مگر اللہ کے راستے سے روکنا اور اس کا انکار کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے لوگوں کو اس سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی برا ہے فتنہ قتل سے زیادہ بڑی برائی ہے اور یہ لوگ تم سے برابر لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں اگر قابو لیں اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں مر جائے تو ایسے لوگوں کے عمل ضائع ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں بھی اور یہ لوگ آگ میں گرنے والے ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہاں سے رکو نمبر گیارہ کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر دو سو سترہ میں جو قابل توجہ باتیں جن پہ بات ہوگی وہ کیا ہیں کہ حرام مہینوں میں جنگ کرنے کا سوال کیوں پوچھا گیا پھر ہم دیکھیں گے کہ حرمت کے مہینوں میں لڑنا کیسا گناہ ہے پھر ہم اس آیت میں دیکھیں گے کہ اللہ کی راہ سے روکنے کی کیا حیثیت ہے پھر چوتھی بات اس آیت کے اندر جو ہوگی وہ یہ کہ فتنے کی صورتحال کیا ہوتی ہے اور پھر آخر میں ہم دیکھیں گے کہ دین سے پھرنے کا کیا مطلب ہے ایک آیت کے اندر اتنی چیزیں جب انسان کے عمل کی ہوں تو پھر واقعی انسان کہہ سکتا ہے نا کہ یہ رب کا کلام ہے کسی انسان کا کلام نہیں ہم کبھی ایک جملہ بولیں یا ایک بات کہیں تو اس میں کوئی ایک بھی مطلب کی بات نہیں ہوتی لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کا اعجاز دیکھیے کہ ایک ایک بات میں بہت ساری باتیں جمع کر دی جاتی ہیں اور یہی ہے اصل میں نصیحت پکڑنے والوں کے لیے نصیحت چلیے اب اس آیت کو باری باری ان ساری چیزوں کی روشنی میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی سب سے پہلی بات جو ہم نے پوچھی کہی کہ حرمت کے مہینے میں جنگ کا سوال کیوں پوچھا گیا تو اس کے پیچھے ایک واقعہ آتا ہے اور کئی روایات اس کی گواہ ہیں کہ یہ آیات عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہوا کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ یعنی ایٹ لوگوں کو ایک قافلے کی صورت میں نخلا کی طرف بھیجا جو مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام تھا اور ان کو فرم یہ ہدایت فرمائی تھی کہ دیکھو قریش کی نقل و حرکت اور ان کے آئندہ ارادوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں آپ نے ان کو جنگ کی اجازت نہیں دی تھی لیکن ان لوگوں کو راستے میں ایک چھوٹا سا تجارتی قافلہ مل گیا اس پر انہوں نے حملہ کیا اور ایک آدمی کو قتل کر دیا باقی لوگوں کو ان کے مال سمیت گرفتار کر کے مدینہ میں لے آئے اب اتفاق کیا ہوا کہ یہ کاروائی جب ہوئی اس وقت حرمت کے مہینوں کا آغاز ہو چکا تھا یعنی رجب کا آغاز ہو چکا تھا لیکن صحابہ کرام سمجھے نہیں انہوں نے سمجھا کہ آج جماعت ثانی کی تیس تاریخ ہے نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جب یہ سم لے کے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے آپ کے سامنے مال غنیمت پیش کیا گیا آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں حرام مہینوں میں لڑنے کا حکم کب دیا تھا چنانچہ آپ نے قیدیوں کو کھڑا کر دیا اور آپ نے ان کو لینے سے انکار کر دیا یہ لوگ گھبرا گئے اور دوسرے مسلمان جو تھے وہ انہیں برا بھلا کہنے لگے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو قریش مکہ میں سے کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے حرام مہینوں کی حرمت کو ختم کر دیا ہے اسی پر یہود نے پروپیگنڈا کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اس انداز میں پیش کیا کہ وہ عربوں کے تمام مقدس مقامات یا مہینوں یا موقعوں کا انکار کرتے ہیں اور یہ تو صدیوں کی روایات کو پامال کر رہے ہیں اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ یسلونک الحرام یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ حرمت کے مہینے میں کتال کرنا لڑائی کرنی جنگ کرنی کیسی ہے جب یہ آیات نازل ہوئیں اور معاملے کا سچائی کے ساتھ فیصلہ ہو گیا مس انڈرسٹینڈنگ تھی یہ صحابہ کرام کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا اور قیدیوں اور مال غنیمت کو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا یہ تفسیر ابن کثیر کی روایت ہے تو یہاں جو بات ہو رہی ہے اگر اسی صرف ایک واقعے کو ہم دیکھیں تو عمل کی کتنی ہی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں آج شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ اسی واقعے میں سے ہم اپنے لیے عمل کی راہیں مرتب کریں پہلی چیز جو اس میں دیکھی وہ کیا دیکھی کہ اللہ کے نبی سلم نے جب ایک قافلے کو بھیجا تو ایک شخص کو امیر من منتخب کیا عبداللہ بن حجش ان کا نام تھا اور یہی ایک مسنون عمل ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی کام پہ لوگوں کو بھیجتے یا کوئی ذمہ داری دیتے تو اگر پانچ لوگوں کو ذمہ داری دی ہے تو ان پانچ میں سے کسی ایک کو بڑا ضرور بنا دیتے لیڈرشپ یا عمارت امامت اور یہ ایسی چیز ہے کہ جو بعد میں آنے والی پیچیدگیوں میں انسان کو بہت زیادہ ایک ڈھال ثابت ہوتی ہے جہاں بھی انسانوں کا گروہ مل کے رہتا ہے چاہے وہ اچھا کام کریں یا برا کام کریں کسی نہ کسی موقع پہ ڈفرینس آف اوپینین ہو جاتا ہے یہ فطرت ہے انسان کی حالات کا فرق ہو سکتا ہے معاملات کا فرق ہو سکتا ہے اور ایسے وقت میں بعض دفعہ ہر انسان یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں حق پہ ہوں اور جس کا آپ پوائنٹ آف ویو سنیں آپ کو وہ سچا لگتا ہے حق پہ لگتا ہے اب ایسے وقت میں اگر ایک امیر نہ ہو کوئی ایک ایسا لیڈر ان کے سامنے نہ ہو کہ جو سب کی باتوں کو سن کے حق کے حق کے مطابق تصفیہ کر دے تو کام چل نہیں سکتے تو ہم سب کے لیے بھی اس میں عمل کی بات یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں مثلا اگر آپ خواتین ہیں گھر میں ہیں کسی وقت آپ کو گھر سے باہر جانا پڑتا ہے تین چار بچے ہیں آپ کے پاس اب آپ سب کو کہہ دیں کہ خرابی نہیں کرنا سب معاملہ ٹھیک رکھنا بہت اچھی بات ہے کہ اجتماعی نصیحت سب کو ہو سکتی ہے لیکن آپ کا فرض بنتا ہے کہ ان سب میں سے نسبتاً سب سے زیادہ جو سمجھدار شخص بچہ ہے وہ بڑا بھی ہو سکتا ہے وہ چھوٹا بچہ بھی ہو سکتا ہے بعض دفعہ بڑوں کو وہ بات سمجھ نہیں آتی جو چھوٹوں کو آنے لگتی ہے تو اس کی عقل اور فہم کے مطابق آپ کہہ سکتے ہیں اوکے مثلا کوئی بھی بچی ہے فاطمہ ہے تو آپ کہیں گے okay Fatima should be the امیرہ یا she should be the leader okay if some something happens so whatever Fatima will decide it will happen یعنی بچی کا نام لے کے آپ کہہ سکتے ہیں یا بچے کا نام لے کے کہ اوکے کوئی رانگ ہوئی بات تو پھر فاطمہ شوڈ بی سریبل اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو لوگوں کو جب آپ ان کا مقام دے دیتے ہیں تو پھر وہ اس کے لیے مزید ذمہ داری محسوس کرتے ہیں ہو سکتا ہے وہی بچی زیادہ خراب کام کرنے والی ہوتی لیکن جب آپ نے اس کے اوپر ایک ذمہ داری دے دی تو پھر وہ لوگ یعنی اس کام میں زیادہ اچھی طریقے سے پیچھے سے کام کریں گے دوسری چیز اس میں ہم نے دیکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی نقل و حرکت اور ان کے آئندہ ارادوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کو بھیجا یہ کیا بات ہوئی جی اس سے ایک بہت ہی خوبصورت عمل ملتا ہے انسان کو اور وہ کیا کہ مسلمان ہونے کا مطلب بے وقوف اور بدو ہونا نہیں یا بالکل لا ابالی رہنا نہیں حالات کی خبر ہی نہ ہو آپ خبریں بھی نہ سن سکیں آپ کو معلوم ہی نہ کوئی ادھر ادھر کیا ہو رہا ہے اور جنگوں میں اور اختلافات میں تو ایسی چیزوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے کہ جہاں آپ کو محسوس ہونے لگے کہ کوئی بات ایسی ہے جو پریشانی کا سبب بن سکتی ہے تو پھر انسان کو آنکھیں کھول کے چلنا چاہیے اپنے ارد گرد پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز جو اس سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے اور وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ چیزوں کی اجازت دے دی لیکن کچھ چیزوں سے منع بھی کیا نہ لیکن خبر رکھو ارد گرد کی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کو کوئی اتھارٹی مل جائے تو اس کو اس اتھارٹی کا مس یوز نہیں کرنا چاہیے جتنی بات کہی جائے اتنی ہی کی جائے یہ نہیں کہ اللہ کے علیہ وسلم نے اس لیے بھیجا تھا اور وہ دوسری طرف چلے گئے پھر اس کے بعد اگلی چیز دیکھیے کہ جب چھوٹا سا تجارتی قافلہ ملا اور انہوں نے حملہ کر دیا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان انسان الخیر لشدید امیر کی بات لیڈر کی بات نبی کی بات کب بھولی جب سامنے مال دیکھا اور جب انسان اپنا کوئی ذاتی فائدہ دیکھتا ہے نا تو بعض دفعہ اس کو حکم بھی بھول جاتے ہیں اور نصیحتیں بھی بھول جاتی ہیں اور یہ تجارتی مال کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے چیز یا کوئی اور بھی فائدہ یعنی جہاں انسان کا اپنی ذات کا فائدہ آنے لگتا ہے تو بعض دفعہ پھر انسان کہیں بھی بات کو بھول جاتا ہے پھر اس میں آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز جو ہمیں پتہ چلی کہ چاند نکل آیا تھا لیکن صحابہ کرام کو خبر نہیں ہوئی نہیں معلوم ہوا اس سے کیا پتہ چلتا ہے دو باتیں پتہ چلتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ چاند کے دیکھنے سے مہینہ ثابت ہوتا ہے کیونکہ اگر پہلے سے سب چیزوں کی خبر ہو تو پھر تو اس وقت یہ تو پتہ ہی نہ چلے کہ آج چاند ہوا نہیں ہو تو پہلے سے کیلنڈر سیٹ کیا ہوگا کہ یہ اس دن یہ چاند ہوگا تو اسلامی مہینے وہ کوئی بھی ہوں محرم سے لے کے آگے تک وہ سارے کے سارے چاند کے دیکھنے کے ساتھ ہوتے ہیں اور دوسری چیز اس سے پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ بھی غیب نہیں جانتے تھے وہ انسان تھے اور بلکہ یہ سارا ہی واقعہ ان کی بشریت کو ثابت کرتا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے انسان کمزور ہے پھر اس میں آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز پتہ چلی کہ ایک شخص قتل تک ہو گیا یعنی بعض دفعہ چھوٹی سی حکم عدولی جو ہوتی ہے وہ انسان کو بہت بڑا نقصان دینے پہ ختم ہوتی ہے تو لہٰذا یہ ایک واقعہ تھا جس کو ہم نے اپنے لیے دیکھا لیکن یہ ہے کہ اس سے بہت ساری چیزیں انسان اپنی زندگی میں سیکھ سکتا ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ اسی انداز سے اگر آپ سیرت کو پڑھیں اللہ کے نفس و سلم کی زندگی کو تو آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی لمبی لسٹ بنتی ہے آپ کے لیے اپنے عمل کی کہ ایک ایک جنگ سے آپ کے لیے ایک ایک پورا چیپٹر جو ہے بن جاتا ہے کہ آپ کن چیزوں پہ عمل کریں اور کس چیز پہ نہ کریں ایک اور چیز جو اسی واقعے کو سناتے ہوئے میں نے محسوس کی تو آپ سے شیئر کروں گی کہ اس وقت بھی لوگوں نے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا اور یہ کہنے لگے کہ دیکھو یہ حرمت والے مہینوں کی حرمت کو ختم کر رہے ہیں یہود نے پروپیگنڈا کیا یہ تو ہماری روایات کو پامال کر رہے ہیں آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا جو ہی سچا دین سامنے آتا ہے تو لوگ ہو جاتے ہیں وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ لوگ ہماری مخالفت میں ہی آگے اور اسی طرح کی بات ہوئی تو اب چلیے آیت کو شروع کرتے ہیں اور پھر ایک ایک لفظ پہ انشاءاللہ غور کریں گے یس کا وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کون سوال کرتے ہیں یہ کن کا سوال تھا مشرقی نے مکہ کا تھا یہاں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن پاک میں سترہ یعنی سیونٹین آیات جو ہیں وہ یس الناک سے شروع ہوتی ہیں کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں اکثر آیات جو ہیں وہ تو صحابہ کرام کے پوچھنے پہ نازل ہوئی تھی لیکن کچھ آیات ایسی بھی ہیں جو مکہ والوں کے پوچھنے سے اور کچھ یہود کے پوچھنے سے ہوئیں تو ہمیں جب تک شان نزول نہیں پتہ ہوگا تب تک ہم اس چیز کو اس طرح سے انٹرپریٹ نہیں کر سکتے تو یہ سوال ان کا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ والوں کا کیوں پوچھا تھا اصل میں جتلانے کا انداز ہے اس سوال کے پوچھنے سے ہی سوچ لیجئے کہ ایک انداز نہیں ملتا کہ اچھا جی بتائیے ذرا حرام مہینوں میں کتال کرنا چاہیے یعنی یہ ایک سچویشن بنتی ہے نا جتلانے کے لیے پتہ تو تھا ان کو لیکن وہ آپ کو جتلانا چاہتے تھے کہ آپ کے ساتھیوں نے کیا کیا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ جو لوگ سوال پوچھتے ہیں ان کو جواب اس کے معلوم ہوتے ہیں لیکن صرف وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے یا اس کو اس ایگزیجوریٹ کرنے کے لیے بھی پوچھنے لگتے ہیں ایسی چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے قطع نظر کہ کس نے سوال پوچھا جواب دے دیا کل اے نبی کہہ دیجئے دیکھیے ذرا ایک غیر مسلم بھی سوال پوچھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے سوال کا جواب دینے کے لیے اللہ کے نب وسلم پہ وہی اتارتے ہیں اور کہتے ہیں کل یہ ہے دین کی حقانیت سچائی کہ دین اسلام ساری انسانیت کے لیے ہے کیا کہیے ان کو فی ہی کبیر ہاں ٹھیک ہے ایڈمٹ کر لیا ہم نے کہ اس میں کتال کرنا بہت بری بات ہے ہم نہیں کہتے کہ یہ اچھی بات ہے یہ بہت ہی بری بات ہے یہ بہت غلط کام ہے یہاں ایک چیز ثابت ظاہر آپ کے ساتھ شیئر کر لوں تاکہ آپ بار بار کنفیوز نہ ہوتے رہیں کیونکہ آپ کے سبق میں یہ پہلی دفعہ موقع آیا تو حرمت کے مہینے اور حرام مہینے ان سے کیا مراد ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے اس بات کو سنتے ہوئے تو جب سے دنیا بنی ہے مہینے بارہ ہی ہیں صورت توبہ کی ایک آیت میں آتا ہے انشاءاللہ آپ کو کوٹ کروائیں گے آگے تو اسی کے اندر اللہ تعالیٰ <coughs> ان میں سے چار حرمت والے ہیں حرمت والے مہینے کیوں ہوتے تھے یہ اس سے کیا مراد ہے کہ ان مہینوں میں جنگ و جدال نہیں ہوگا لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا چھینا جپٹی نہیں ہوگی اور دور جاہلیت سے بھی عرب والے سارے ہی لوگ اس مہینوں کی حرمت کا خیال رکھتے تھے ہوتا یہ تھا کہ اس دور کے اندر بہت ہی زیادہ جہالت پھیل چکی تھی اور لوگ ہر وقت لڑنے جھگڑنے میں رہتے تھے کہ جب لوگوں کے قافلے جاتے ایک جگہ سے دوسری جگہ تو اس وقت بھی لوگ راستوں میں ہی لوٹ لیتے خیریت سے کوئی ہی چیز پہنچتی تھی تو ان مہینوں میں جب رجب کا مہینہ آتا تو رجب میں لوگ عموماً عمرے کا احرام باندھتے تھے تو اس عمرے کی تقدس اور اس احرام کی قدر کی وجہ سے لوگ ان کو نہیں تنگ کرتے تھے کیونکہ جو بھی کار لوگ جاتے ہیں ان کے ساتھ ان کا کچھ نہ کچھ ساز و سامان بھی ہوتا تھا اسی طرح زیکات اور ذیلحج اور محرم یہ تین مہینے جو تھے یہ حج کے نام سے مشہور تھے کیونکہ زیقاد میں لوگ عموماً حج کا سفر شروع کرتے ذی الحج میں کرنے کے بعد محرم تک واپس جاتے کئی کئی مہینوں کا سفر ہوتا تھا اس دور میں تو ایسے حالات میں پھر یہ تین مہینے جو تھے یہ حج کی برکت کی وجہ سے محفوظ ہو جاتے اور رجب جو ہے وہ عمرے کی برکت سے محفوظ ہوتا اور کو مختوم میں میں نے پڑھا کہ یہی تھے وہ چار مہینے جس میں وہ لوگ اپنی تجارت کر پاتے تھے یہ سیکیور مہینے تھے تجارتی قافلے والوں کو معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے مال لوٹے نہیں جائیں گے ہم راستے میں کسی حادثے کا شکار نہیں ہوں گے تو میکسیمم تجارت انہی چار مہینوں میں ہوتی اس کے بعد باقی جو آٹھ مہینے تھے وہ تقریباً گھر بیٹھ کے کھاتے تھے کیوں کہ اگر قافلے نکلیں گے تو پتہ نہیں کہ کس وقت کون کس کو لوٹ لے اور کیا حال ہو یہاں سے آپ اس دور کی جہالت کا اندازہ لگا سکتے ہیں میں نے جب یہ بانٹ دیکھی اور ان کے کام کرنے کے دن دیکھے تو میرے دل میں ایک دم خیال آیا جب میں نے پہلی دفعہ یہ واقعہ پڑھا اس میں میں نے کہا اس کا اندر یہ کہ سال میں سے چار مہینے وہ کام کرتے ہیں یعنی ٹوٹل ورکنگ ڈیز ان کے ون ٹوینٹی بنتے ہیں میں نے میں ان دنوں کراچی میں تھی جب میں نے یہ فرسٹ ٹائم چیز پڑھی میرے دل میں خیال آیا کہ ایک لاؤ آج کے دور سے بھی ذرا اس کو ریلیٹ کر کے دیکھوں یقین کریں کہ میں نے جمع کیا پورے ایک سال کے تین سو پینسٹھ جو دن ہیں تو اس میں چھٹیاں کتنی نکلتی ہیں جو ہالیڈیز ہوتی ہیں جس میں ہم لوگ کام نہیں کرتے دکانیں بند ہیں شاپنگ سینٹرز بند ہیں سب کچھ کوئی جابس نہیں کچھ نہیں پھر اس کے بعد ان دنوں بہت ہی ہڑتالیں تھیں اور اس طریقے سے تھا کہ ہفتے میں ایک دن شاید دکان کھلتی ہوگی لوگوں کی تو دو دن بند تھی یعنی یہ کفراتفری اور لوگ اس خوف سے جاتے نہیں تھے کہ چلو کسٹمر تو آنے نہیں تو جان کوئی نلالے پڑ جائیں خام خواہ کوئی آ کے اس طرح تکلیف نہ دے تو مجھے محسوس ہوا کہ آج چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی انسانیت اسی جہالت پہ آ گئی آج بھی اگر ہم دیکھیں تو تین سو پینسٹھ دنوں میں سے بہت ہی تھوڑے دن ہیں کہ جس میں لوگ تجارت کر سکتے ہیں ہم جب پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو شرمندگی ہوتی ہے رسوائی ہوتی ہے ہمیں جب اپنے ملکوں میں جانا ہوتا ہے تو ہم پہلے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا وہاں دکانیں بھی کھلی ہوں گی کہ نہیں ہم بڑے لمیٹڈ ٹائم کے لیے جاتے ہیں اور اس وقت میں بھی ہنگامے ہوتے رہتے ہیں اور کبھی دکانیں بند میں نے فزیکلی اس چیز کو ایکسپیرینس کیا اور انتہائی تکلیف حالت تھی ہم ایک شہر سے دوسرے میں گئے اور وہاں جا کے اتنا اسٹرک ہوئے کہ سب چیزیں بند اور ایسے حالات ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب لوگ کتاب پہ عمل نہیں کرتے جب کتاب ان کی زندگی کے اندر بس ایک رسمی سی کتاب رہ جاتی ہے تو پھر اس طرح کا ہونا یہ معاملہ ہونا ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں پھر آگے دیکھتے ہیں کل کتال فی ہی کبیر کہہ دیجئے کہ اس میں کتال جو ہے یہ بہت بری چیز ہے لیکن ایک اور بات تم بھی تو بتاؤ یعنی اب سوال کیا ہے تو اب جاتے کدھر ہو پوچھا ہے تو اب تم بھی کچھ بتاؤ اور وہ کیا کہ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ اخراج اکبر یہ تو کام ایک ہو گیا غلطی سے ہوا بھول سے ہوا یہ تو ہونا تھا ہونے والی بات ہو گئی اب تم بھی کچھ بتا دو کہ اللہ کے راستے سے روکنا اور اس کا کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا یہ جو سد الن صبی اللہ ہے نا تو آپ اس کو ول مسجد الحرام کے ساتھ بھی لگائیں گے آیت کی ترتیب معنی کے اعتبار سے کیسے بنتی ہے و سد الن اللہ ہی ول مسجد الحرام اور جو کفرم بھی ہی ہے یہ اصل میں اللہ کا کفر ہے تو معنی کیا بنا اس آیت کا جو ہمارے سمجھنے کے لیے کہ تم تو بتاؤ کہ اللہ کے راستے سے روکنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا اور اللہ کا انکار کرنا ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو اللہ کی نظر میں تو یہ اس سے بھی بڑے ہیں یعنی آج ایک غلطی سے قتل ہوا مس انڈرسٹینڈنگ سے ہو گیا تم اس پہ تو اتنا شور مچاتے ہو اس پہ تو تمہارا ساری کوششیں لگنے لگیں اس کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے تم ذرا اپنا بھی تو بتاؤ کہ تم نے جب یہ سارے کام کیے تو اس وقت کیا یہ صحیح کیے کیا حرمت کے چار مہینوں میں تو قتل نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہوا تو کیا باقی آٹھ مہینے اور پچھلے تیرہ سال سے جو تم نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے اس کے بارے میں کیا کمنٹ دیتے ہو تم نے جو لوگوں کو نکالا مکہ سے ان کو نکال کے مدینہ جانے پہ مجبور کر دیا تم نے اللہ کے راستے سے ان کو روک دیا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو ہے نا بے بس کر دینے والا سوال آپ دیکھیے کہ کیا آج کے دور میں ایسا نہیں ہو رہا خدا نخواستہ کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے کہ جس کا الزام مسلمانوں پہ لگتا ہے چیختے ہیں اور چلاتے ہیں اور شور کرتے ہیں ہم سب لیکن جو شعوری طور پہ جو اناؤنس طریقے سے تم کر رہے ہو مسلمانوں کے ساتھ وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ یہاں مسلمان ان کو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ دیکھو تم نے اللہ سے کفر کیا تم نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا تم نے مسجد حرام کی حرمت کو توڑا تم نے اس میں مسلمانوں کو اذیت دی تم نے میرے نبی کے کمر پہ اونٹ کی اوجڑیاں ڈالی تم نے یہیں کھڑے ہو کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے کے بالوں کو نوچا تیرہ سال دے دے تم لوگوں کو اللہ کے دین کے راستے سے روکتے رہے اور حالات اتنے تنگ کر دیے کہ پھر مسجد حرام کے رہنے والوں کو ان کے گھروں سے نکالا ان کی مدر لینڈز ان کے گھر ان کی جائے ولادت ان کی جذباتی وابستگیاں جس جگہ سے تم نے ان کو وہاں سے نکال دیا تم نے اس کا کوئی تقدس نہیں کیا تم نے اس وقت حرم کی کوئی تعظیم نہیں کی تم بتاؤ تم کس اصول کے پیروکار ہو اگر آج ایک مرا ہے تو یہ تو وہ گیا کہ جو نہ دین پہ تھا نہ اسلام پہ نہ تھا نہ جو رب کو مانتا تھا لیکن جب تم ایسے لوگوں کی گردنوں کو کاٹتے ہو کہ جو صبح و شام رب کے سامنے جھکتی ہیں جب تم ان کمروں کو کاٹتے ہو جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہیں جب تم ان ہاتھوں کو کاٹتے ہو جو رب کے سامنے دعا گو ہوتے ہیں جب تم ان پیٹوں کو پھاڑتے ہو جس کے اندر حلال کے لکمے ہیں جب تم ان قدموں کو کاٹتے ہو کہ جو مسجدوں کی طرف اندھیروں میں چل کے جاتی ہیں تو بتاؤ اس کو کیا نام دو گے کیا اس کا نام اس سے بھی بڑھ کے کچھ نہ ہونا چاہیے جو تم نے آج مسلمانوں کو دے دیا انہوں نے تو حرمت کے مہینے میں ایک غلطی کی تم نے تو حرم اور حرام مہینوں کے علاوہ بھی یہی کیا تو یاد رکھو کہ یہ اخترام نہیں والفتنہ تو اکبر القتل فتنہ قتل سے زیادہ بڑا فت گناہ ہے یہ زیادہ خرابی لاتا ہے کیونکہ قتل تو ایک ہوا ایک گھر برباد ہوگا لیکن جب فتنے اٹھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے گھر گھر میں تباہیاں آتی ہیں گھر گھر میں مسلمانوں کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں مسلمان مسلمان نہیں رہتا یہ حرمت کے مہینوں کے بارے میں جو آیت ہے یہ آیت نمبر 36 ہے سورت توبہ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللَّهِ شہور عَشَرَ شہرہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کی نظر میں بارہ ہے یہ اسی دن سے ہے جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں اور یہی ٹھیک ضابطہ ہے لہٰذا ان چار مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرقوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب تم سے مل کر لڑتے ہیں دوبارہ بولو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے میرا حال اس کو بھی دوبارہ بولنے کی ضرورت ہے تاکہ سمجھ آ جائے کہ اللہ کی مدد آج کیوں نہیں مسلمانوں کے ساتھ کیونکہ اللہ تو متقیوں ہی کے ساتھ ہے اب یہاں آپ دیکھیے کہ بات ہوئی فتنے کی وَالْفِتْنَةُ تو اکبر الْقَتْلِ من القتل ہم دیکھیں گے کہ فتنے کیسے پھیلائے جاتے تھے اور فتنے آج کے دور میں کیسے پھیلائے جاتے ہیں بعض لوگ جو ہی کتال کا موضوع آتا ہے تو اگریسو ہونے لگتے ہیں وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید سارا قصور اسلام کا ہے اور اس سے بڑھ کے پھر مسلمانوں کا لیکن دوسرے جو کرتے ہیں وہ سب ٹھیک ہے آپ دیکھیے کہ فتنے دو طرح سے اٹھتے ہیں ایک طریقہ ہوتا ہے مسلمان کو ختم کرنا یعنی ان کی جانیں لینا یعنی غیر مسلموں کی طرف سے مسلمانوں پہ یلغار دو طرح سے ہوتی ہے ایک ہے ان کی جان لینا قتل سریحن حکم دے دینا جیسے کہ فرعون نے دیا یا کوئی اور ایسا ہی طریقہ آج کے دور کا خوبصورت ناموں سے لیکن ایک یلغار ہوتی ہے فکری یلغار ذہنوں پہ حملے کرنے نفسیاتی حملے کرنے سائیکلوجیکلی مسلمانوں کو اسلام سے دور کر دینا پہلے دور میں سرحدوں پہ حملے ہوتے تھے باؤنڈریز پہ جا کے دشمن مسلمان سے لڑتا تھا آج کے دور میں دشمن مسلمان کے بیڈ روم میں بھی حملے کرتا ہے وہ اس کی نسلوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے اس نے مسلمانوں کی سوچ بدل دی اس نے مسلمان کو مسلمان نہ رہنے دیا کہ ان کی اولادوں کے اندر لادینیت آنے لگی الہیت کا اصول ختم ہونے لگا ان کے نظریات بدلنے لگے ان کو جہاد ٹیررزم لگنے لگا ان کو اسلام ایکسٹریمزم لگنے لگا اور آج کے دور کا حملہ پچھلے دور کے حملوں سے زیادہ شدید ہے آج گھر گھر فتنے ہیں کہ جہاں لوگ اپنے دین سے دور ہو جائیں کیا اس سے بھی بڑا کوئی فتنہ ہوگا کیا اس سے بھی کوئی بڑی چیز ہوگی کہ انسان مسلمان کہلائے لیکن اس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق نہ ہو آپ مجھے بتائیے کہ اس سے بھی بڑا کوئی فتنہ مسلمانوں کے اندر آئے گا کہ مسجدوں میں حیا الصلاح اور حیا الفلاح کی آوازیں آئیں اور نمازی نہ ہوں یہ تو فتنہ ہو سکتا ہے کہ کسی مسجد میں کوئی نماز پڑھانے والے نہ ملے لیکن یہ اس سے بڑا فتنہ نہیں کہ نماز پڑھانے والا انتظار کرتا ہے کہ کہ کوئی ایک تو تو آ جائے جائے اور میری اپنی جماعت ہو جہاں کی جماعت نمازیں جہاں کی مسجدیں جماعت سے محروم ہو جائیں کیا یہ وقت آج نہیں ہر دور میں مسلمانوں کے اوپر حملے کیے گئے سیٹلائٹ کے ذریعے سے آپ کے گھروں کے اندر گھسنے کی کوششیں آج کے دور کا حملہ کہ مسلمان کو مسلمان نہ رہنے دیا جائے آپ کہتے ہیں کیا کریں پھر پیچھے ہم نے بات پڑھی تھی نا کتبہ علیکم القتال کہ قتال فرض ہے تو یاد رکھیے کہ جہاد بالسیف بس کی دو صورتیں ہوتی ہیں کتبہ دو طرح سے ہے ایک فرض کفایہ اور ایک فرض آئین فرض کفایہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگوں نے کر لیا تو باقیوں پہ اس کی پکڑ نہیں جیسے غزوہ بدر ہوئی پتہ ہی نہیں تھا کیا ہوگا جس کو جانا تھا وہ چلے گئے لیکن جب غزوہ تبوک ہوئی تو وہ دوسری صورت ہی فرض آئیں ہر ایک کو نکلنا پڑے گا دکانیں بند کرنی پڑیں گی تجارتی مراکز بند ہوں گے کھانا پینا نہیں تو نہ صحیح لیکن سب چلو اور جا کے دشمن کو موگی کھلا دو فرض سے کفایا ہوگا اس کے لیے شوہر کی اجازت کی بھی ضرورت ہوتی ہے ماں باپ کی اجازت کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور قرض خواہ کی اجازت کی بھی ضرورت ہوتی ہے یعنی ان تینوں سے پوچھنا لازم ہے کیونکہ قرض آپ نے کسی کا لیا اور اگر آپ جاتے ہیں اور وہاں شہید ہو جاتے ہیں تو پھر قرض والے کا قرض کا کیا ہوگا لیکن فرض عین جب ہوتا ہے تو اس وقت پھر تینوں کی ضرورت نہیں اجازت کی اور پھر ہر ایک کو نکلنا ہوتا ہے لیکن کچھ کنڈیشن ہے آپ ایک جملہ لکھ لیں آپ کو فائدہ ہوگا کیونکہ بہت لوگ آپ سے یہ سوال کرتے ہوں گے نہیں کرتے تو کریں گے مستقبل میں کہ اسلام کا جہاد کے بارے میں کیا ہے اور جو آج کے دور میں معاملہ ہوتا ہے اور وہ اور دس اینڈ دیٹ اور لوگ بڑی غلط سوال کرتے ہیں ایک بڑا غلط سوال کرتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ پہلی تو بات ہے کہ ہمارے نظریے کی کیا اہمیت ہے ہمارے خیالات سے کیا ہوتا ہے ہم تو بندے ہوئے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے تو اس کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ جہاد فرض ہے حالات کے مطابق کبھی تو عین ہو جاتا ہے یعنی جب سر عام کو دشمن مسلمانوں پہ آ جائے خدا نخواستہ کسی مسلمان ملک کا نام لے دشمن اس پہ آ جائے یا جہاں کوئی آتا ہے ڈکلیئر کرتا ہے کہ ہم فلان مسلمان ملک پہ حملہ کر رہے ہیں اب اس وقت وہاں کے لوگوں کے لیے یعنی وہ جہاد پہ فرض عین ہوتا ہے لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ مسلم لیڈرشپ ہو ایک شرط یعنی شروط ہیں جنگ کرنے کی جہاد کی پہلی چیز کیا ہے کہ مسلمان لیڈرشپ موجود ہو آپ کے پاس دوسری چیز کیا ہے اسباب موجود ہو اب اگر آپ دیکھیے نب تیرہ سال جو خاموش رہنے کا حکم دیا کوئی نہیں اٹھا سر چلے یا منہ پھرے لوگ ہوتے تو اٹھ پڑتے غصہ تو تھا بعد میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ کیسے جنگوں میں انہوں نے مار کے دکھائے میں تو سوچتی ہوں کہ کیسے قابو میں آئے ہوں گے تیرہ سال تک لیکن ایک بات سیکھی ہوئی تھی عطی اللہ و عطی رسول جس طرح نیکی کے موقع پہ نیکی نہ کرنا مشکل مطلب نیکی کے موقع پہ نیکی کرنا مشکل ہے نا اسی طرح جب نہ کرنے کا حکم ہو تو روکنا بھی مشکل ہوتا ہے آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جب کلاس میں پوچھا جاتا ہے نا اچھا یہ سوال اس کا جواب دیں اب جس کو نہیں آتا اس کے لیے بھی مشکل ہے لیکن جس کو آتا ہے اور اس سے نہیں پوچھا جا رہا اس کے لیے اس سے بھی زیادہ مشکل ہے لوگ ہاتھ بھی ہلا رہے ہوتے ہیں خود بھی کھڑے ہوتے ہیں اور ساتھ منہ سے جواب بھی دے دیتے ہیں تو صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ٹرین کیا کہ جہاں کہا رک جاؤ اور وہیں رک جاؤ اور یہی تھی آپ کی کامیابی آپ کے ساتھ کام کرنے والوں کے اندر حد درجے کی اطاعت تھی کہ آپ نے تیرہ سال کے مکی دور میں کوئی فتنہ ایسا نہیں سنا ہوگا کہ فلاں وہاں گیا اور وہاں جا کے لڑکے آ گیا اور کہا اللہ کے نبی ٹھیک ہے میں نیکی کا کام کر رہا ہوں آپ کو کہنے کی پوچھنے کی کیا ضرورت ہے ایک عجیب مینجمنٹ دکھتی ہے آپ کے دور میں اسی وجہ سے اسلام پھیلا آج اسلام کیوں نہیں پھیلتا جس کا جدھر دل جاتا ہے وہ منہ اٹھا کے چل پڑتا ہے کوئی لیڈرشپ نہیں کوئی کوالٹیز نہیں کوئی آپ کی تیاری نہیں صرف جذبات کی بنیاد پہ فیصلے کرتے ہیں اور پھر شرمندگی کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے زندگی کے اندر ایک اصول بنائیں گے ہم اگر سارے ہی تو انشاءاللہ ان چیزوں سے فائدہ ہوگا کیونکہ اب دیکھیں کہ بڑے اصول چھوٹی سطح پہ بھی فائدہ دیتے ہیں اور وہ یہی ہے کہ کام کب کرنا ہے جب تیاری ہو کام کب کرنا ہے جب اس کے اوپر پورا عبور حاصل ہو اور اس کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے باہمی مشورے کے ساتھ فائدہ ہوگا نا اس میں اپنی اصلاح ہوگی تو یہاں ہم بات کر رہے تھے کتال کی تو جب تک یہ چیزیں نہیں کوئی دوسرا نہیں اس کا فیصلہ کر سکتا یہ حکومت وقت بتائے گی کہ اس وقت فرض آئین یا فرض کفایا آپ کو معلوم ہے کہ بدر کی میدان میں جو نہیں لڑے کوئی بات نہیں آپ نے کچھ نہیں کہا لیکن غزوہ تبوک سے جب آئے اور انشاءاللہ شاء توبہ پہ جب پہنچیں گے ہم لوگ تو آپ خود دیکھیں گے کہ اتنا زبردست عطاب ہوا کتنے دن تک باتیں ہوتی رہیں کہ یہ کیوں نہیں گئے اور وہ کیوں نہیں گئے اور جو نہیں گئے جان کے سستی سے پھر انہوں نے اپنے آپ کو کتنی سخت سزا میں مبتلا کروایا تو لہٰذا کوئی بھی جنگ جو عام لوگوں کے لیے ہے وہ فرض کفایہ ہوتی ہے لیکن جب امام وقت حکم دے دے وہ سمجھے گا کہ یہ کیسے ہے تو پھر اس وقت ہوگا جو چیز میں محسوس کرتی ہوں اس وقت جس کی ضرورت ہے آج امت مسلمہ کو وہ کون سی ہے نظریاتی جنگ کرنا یعنی نظریاتی جہاد کرنا فکری یلغار ہے ہماری سوچ بدل رہی ہے اس وقت مسلمانوں کے بچوں کے ہاتھوں میں تلواریں دینے کی بجائے قلم دینے کی ضرورت ہے ان کو پرجوش نعرے دگوا کے سڑکوں پہ لانے کی بجائے ان کو اداروں اور مدرسوں اور تعلیمی اداروں میں بیٹھ کے ایسے سبق پڑھانے کی ضرورت ہے کہ ان کے اندر خود بخود ایمان اور تقوی آ جائے کہ وہ مجاہدانہ خیالات کے حامل ہو جائیں اللہ کی ذات جب دل کے اندر کسی انسان کے گھر کرتی ہے نا اللہ کی محبت جب اللہ کسی کے دل میں آتی ہے نا پھر کچھ کہنا نہیں پڑتا ہم پیچھے سن رہے تھے کہ کیسے ابو جہل کو قتل کرنے والے دو چھوٹے بچے تھے ٹین ایجر لڑکے تھے افرا کے بیٹے میرا دل چاہتا ہے جنت میں کبھی مل کے بیٹھیں گے تو ان سے پوچھیں گے سنائیں کیسے ان بچوں کی تربیت کی تھی انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ مارنا جنگ میں جانا اور تلوار اٹھانا یہ نہیں کہا تھا کہ مسلمان گولیاں چلاتے ہیں ہاں اس نے ایک کہانی سنائی تھی اپنے معصوم بچوں کو اور وہ سنائی تھی کہ دیکھو یہ شخص جو ہے یہ اللہ کے نفس سلم کو گالی دیتا تھا یہ اللہ کے نفس سلم کے راستے میں پتھر ڈالتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نفس وسلم کی محبت کے بیچ اپنے بچوں کے دلوں میں ڈال دیے بس محبت دلا دی اللہ اور اس کے رسول سے اور دوست اور دشمن کا فرق بتا دیا کہ یہ فرق تھا دونوں میں بس باقی کام خود ہی ہو گیا کہ جب میدان بدر میں وہ بچے جاتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کو کہتے ہیں کہ چچا تم نے ابو جہل کو دیکھا مجھے ہمیں دکھانا وہ کون ہے کہا تم کیوں پوچھ رہے ہو چھوٹے چھوٹے بچے تم ابو جہل کی بات کیوں پوچھتے ہو کہا بس بتا دینا ہماری ماں نے بتایا ہے کہ وہ ہمارے نبی کو گالی دیتا تھا تو آج ہم دونوں سوچ کے آئے کہ آج ہم اس کا مقابلہ کریں گے اللہ اکبر اور ابو عبد الرحمن بن عوف ہیں کہ میں ان کے ساتھ ابھی یہ بات چیت کر رہا تھا کہ دور مجھے ابو جہل دکھا چاروں طرف لوگوں نے اس اس کے تلواروں کی ایک ڈھال رکھی تھی یعنی کو پروٹیکٹ کر رہے تھے تو کہتے ہیں میں نے باتیں کرتے کرتے ان کو کہا ارے وہ رہا تمہارا شکار جس کا تم پوچھ رہے وہ سامنے ہے کہتے ہیں میری بات کہنے کی دیر تھی وہ دونوں بچے وہاں سے یوں بھاگے جیسے موسل کوئی مثال جیسے اب میں اس کو جس طرح سمجھتی ہوں کہ جیسے کنڈی ڈنڈا آپ نے سنا ہوگا نا سل بٹا کہتے ہیں کہ موسل میں اگر بندہ کوئی چیز جیسے آپ کبھی کوئی ادرک پیسے تو جب آپ بے دہانی سے ادرک رکھ کے اوپر سے ڈنڈا لگاتے تو وہ اچھل کے دور جاتے ہیں نا اس طرح کی مثال دی انہوں نے کہ اس طرح وہ بچے بھاگے اور چند منٹ میں وہ دونوں اپنی تلواروں کو خون کے ساتھ لگتی ہوئی لے آئے اور دونوں نے حملہ کر دیا ابو اس پہ ابو جہل پہ گر پڑا پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سینے پہ چڑھ کے اس سے خطاب کیا اس کا تکبر نہیں ٹوٹا کہنے لگا وہ چرواہے تو بڑی اونچی جگہ پہ چڑھ گیا تکبر نہیں کٹتا نا نہیں ٹوٹتا جب بڑائی نہیں ٹوٹ جاتی تو انسان مر کے بھی نہیں مرتا جھکتا نہیں ہے کہنے لگا میری گردن کاٹو گے تو سر سے نیچے گردن کے ساتھ کاٹنا تاکہ میرا سر جہاں پڑا ہو تو لوگ سمجھ جائیں یہ ایک سردار کا سر ہے اور جب میدان جنگ ختم ہوا مطلب جب جنگ ختم ہوئی تو دونوں بچے اللہ کے وسلم کے پاس آئے اور دونوں اس چیز کا سوال کرتے ہیں کہ ہم میں سے کس نے ابو جہل کو مارا اتنی تڑپ لے کے آئے ہوئے تھے وہ کہہ رہا میں مارا ہے وہ کہہ رہے میں نے مارا ہے اللہ کے نبی وسلم نے فرمایا کہ تم نے تلوار کو صاف تو نہیں کیا اس کے بعد خون لگا ہوا ہے تو ہاں خون لگا ہوا ہے کہا لاؤ میں اس کو دیکھتا ہوں میں دشمن خدا کے خون کو پہچان کے بتا دیتا ہوں کہ یہ کس کی تلوار پہ مرا اور آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ تم دونوں نے وقت حملہ کیا اللہ اکبر آج تلواریں نہیں سیرت پڑھانے کی ضرورت ہے بچوں کے دل میں اللہ اور اس کے نبی کی محبت جب ہم تربیت کے انداز بدل لیں گے نا سب ٹھیک ہوگا فرد کی اصلاح کریں گے نا تو معاشرے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے ہم اپنے اندر کا دفاعی نظام درست کر لیں باہر کے جرمز ہمیں کچھ نہیں دیں گے کچھ نقصان نہیں دیں گے کریکٹر بلڈنگ کرنی آج اپنی نسلوں کی ان کو اس درجے کا اعلیٰ باشعور قسم کا شہری بنانا ہے کہ وہ خود بخود یہ کام کر کے خوشی محسوس کریں والفتنہ تو اکبر من القتل اور جو فتنے ہیں وہ قتل سے تو واقعی بڑھے آج تو قتل کی بھی ایسی داستانیں ہیں کہ جس کو انسان دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتا اور جو فتنے ہیں وہ اس سے بڑھ کے اگر اس وقت ہم سب نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہ کیا اگر اس وقت ہماری ترجیحات نہ بدلی ہم اپنی ذات کے بھمر سے نکل کے اجتماعی سطح پہ نہ جیے تو نتائج بڑے سنگین ہوں گے آنے والی نسلیں میں کبھی معاف نہیں کریں گی کیونکہ ایک نسل کی کم علمی یا ان کا اپنی ذمہ داریوں کو نہ پورا کرنا اس کا ایفیکٹ اگلی دس نسلوں پہ آتا ہے آج ہم پریشان ہیں اگر آج ہم دین سے دور ہیں تو اس کی وجہ کیا محسوس ہوتی ہے میں نے تو کئی بار خواتین کے منہ سے سنا کیا ہمارے ماں باپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں ہم تو یہ بڑے ہو کے ہی آ کے سیکھ رہے ہیں میں اکثر ہی ایسی باتیں لوگوں کی سنتی ہوں لوگ باتیں کر رہے تھے کہتے ہیں میں نے تو یہاں آ کے یہ سیکھا یعنی چند آج دو ایک دو دن پہلے میں مسجد میں کسی میں گئی تو نماز کے لیے تو میں نماز پڑھ رہی تھی تو اس کے بعد کچھ خواتین پاس بیٹھے باتیں کر رہی تھیں تو ایک خاتون جو تھی تو وہ دوسری دو تین خواتین کو بہت اچھی طرح سے بتا رہی کہ دیکھیں آپ نماز میں دیر سے آئی تھیں پھر آپ یوں مل ہیں اور باتیں کر رہی تھیں اس طرح کے مسائل پہ تو پھر وہ خود ہی کہنے لگی میں آپ کو سچ بتاؤں میں نے یہ باتیں آ کے یہاں سیکھی ہیں پاکستان میں تو نہ ہم کبھی مسجدوں میں گئے تھے نہ ہمیں پتہ کیسے شامل ہونا اور تو میں نے اس درد کو محسوس کیا اس وقت جو ہماری جنریشن ہے نا جس وقت تھرٹیز فورٹیز میں جا رہی ہے ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے ان کو رواجی دین دیا گیا ڈنڈے والا دین دیا گیا مشکلات مولوی ڈنڈا یہ دین نہیں ہے اور آج اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ نسل جب بگڑی تو اب آگے حالات مزید بگڑے اب پھر ریوائول ہوگا دین کا ان شاء اللہ تعالیٰ آگے ینگس آئیں گے لیکن اگر ہم نے ابھی اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کر کے وہ بچے جو گودوں میں ہیں یا جو چھوٹے معصوم بچے ہیں ابھی ان سب کی رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے اس وقت ایک ایک بندے کو ایک ایک بندی کو رب کے ایک ایک پیدا کیے ہوئے انسان کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اپنی رات دن کی ایک ہی صحیح کرنی ہے کہ رب کا پیغام عام ہو جائے یہ کتاب عام ہو جائے جو اس نے پڑھنے کے لیے دی ہم نے چوم چوم کے رکھ دی آپ کو پتا کہ جب لوگ ان کتابوں کو نہیں پڑھتے تو اس کا انجام کیا ہوتا ولفتنا تو اکبر من القتل تاریخ کے اندر ذرا کے تو دیکھیے مسلمانوں میں ایسے دور آئے کہ لوگوں نے سارے قرآن پاک کے نسخے جلا دیے ساری کتابیں مسلمانوں کی لکھی ہوئی دریا میں ڈال دیں کتنے دن تک دریاؤں کا پانی کالا رہا کہ اب ان کتابوں کو دھو دو کیوں پڑھنے والے نہیں رہے تو پھر ان کو ریکس میں سجانے کی کیا ضرورت ہے کھوپڑیوں کے جو مینار بنائے تھے ہلاکو ہاں نے وہ مسلمانوں کی کھوپڑیاں تھیں کیوں کہ وہ سر اب رب کے سامنے جھکتے نہیں کاٹ کے پھینک دو ان کو نکالو ان کو اس راستے سے پھینکو ان کو یہ تاریخ کا ایک سبق ہے کہ جب لوگ کام نہیں کرتے نا تو وہ نکال پھینکے جاتے ہیں آج اگر ہم نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا تو آنے والے دن ہمیں بھی اتار کے یہاں سے الگ کر دیں گی تو لہٰذا ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے اور سنتے ہوئے اپنے آپ سے کمٹمنٹ کیجئے کوئی نیت کیجئے کہ میں نے اس میں کہاں حصہ ڈالنا ہے کیسے میں نے اس میں انسانیت کو آنے والے خطروں سے بچانا ہے ہم تو وہ چاہتے ہیں جو ہم کرنا چاہیں جیسے چاہو جیو یہ کیا ہے ہبو تم کسی چیز کو پسند کر رہے ہو اللہ کیا چاہتا ہے تم تو اس کو پسند کرتے ہو لیکن انجام بڑا برا ہوگا اس کا تم تو آج رب کی رضا پوچھو کل وہ تمہاری رضا پوچھے گا ہمیں راتوں کو جاگنا اچھا لگتا ہے ہمیں گپیں لگانا اچھا لگتا ہے ہمیں لمبی لمبی فون کالز اچھی لگتی ہیں ہمیں گھنٹوں بیکار چیٹنگ اچھی لگتی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم نے جو لائف سٹائل اختیار کیا ہے یہ تمہیں فتنوں میں ڈال دے گا وہ زندگی ہی کیا جس میں کوئی چیلنج نہ ہو وہ جینا بھی کیا جو صرف اپنے لیے جینا ہو آج ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے غیروں کو موقع ملا تو اس نے مسلمانوں پہ ہر چیز کا الزام ڈال دیا کہ یہی ہوں گے اس کے کرنے والے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سامنے رکھ دی کہ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے یہ تھا ہے اور رہے گا کیا ولا یزالون یقاتلونکم اس حصے کو ہائی لائٹ کر لیں آپ اور ہمیشہ ہی یہ تم سے لڑتے رہیں گے کون جن کی بات پیچھے جا رہی ہے جن کا ذکر پیچھے ہوا جب آپ یہ واقعات سنتے ہوں گے تاریخ کے تو آپ سوچتے ہوں گے اچھا آج بھی تو ایسے ہی ہو رہا ہے ہم کیوں کہتے تھے کہ یہ آج کے حالات ایسے ہیں کل نہیں تھا کل بھی تھا آج بھی ہے کیونکہ رب نے کہہ دیا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ یہ اتنے کمیٹڈ ہیں کہ یہ نہیں ٹلیں گے یہ یہی کام کرتے رہیں گے کون سا قتل و غارت گری کا مسلمانوں کے اندر فتنے ڈالنے کا ہاں کب رکیں گے یا آپ کہہ لیں کہ ان کا ہدف کیا ہے ان کا ٹارگٹ کیا ہے حَتَّى يَرُدُّوكُمَنْ دِينِكُمْ یہاں تک کہ یہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے تفسیر کی ضرورت ہے اس آیت کی یہ حصہ ہے ایسا کہ جس کو ہم نہیں سمجھ پائے یہ تم کو تمہارے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں ان کا ہدف یہ ہے کہ تم مسلمان نہ رہو یہ اسلام کے دشمن ہے تمہارے دین کے دشمن ہے ان استطاعو اگر یہ کر سکیں اشارہ ہے اس میں کہ مکمل طور پہ یہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آخری وقت تک حق پہ رکھنا ہے اسلام والوں کو ہاں مسلمانوں تمہیں خبر دی جا رہی ہے ان کا ایجنڈا بتایا جا رہا ہے کل بھی یہی چاہتے تھے آج بھی یہی ہے اور کل کے پلانز بھی یہی ہیں آپ پڑھ کے دیکھیں ان کی اپنی لکھی ہوئی کتابیں اگلی پانچ سالہ پلاننگ میں ذکر نہیں کر سکتی آپ کے سامنے لیکن میں نے ایک ایسی کتاب تھوڑی سی پڑھی تھی جو یہاں بہن ہے کہیں اور جا کے میں نے پڑھی تھی اور اس میں اگلے پانچ سال میں جو ان کے پلانز ہیں میں نے تو پڑھا تو میرے تو ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے اور اب پڑھے ہوئے بھی مجھے دو تین سال ہو گئے اور اس میں کئی چیزیں سامنے آ گئیں یہ لوگ ایسے نہیں ہیں ہماری طرح جدھر سر اٹھایا چل پڑے آرگنائز طریقے سے کام کرتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں پہلے پھر کام کرتے ہیں اسی لیے کامیاب ہوتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں جذباتی کام کرتے ہیں جوش میں کرتے ہیں ہم ہر کام میں جذباتی ہیں کھانے پہ آئیں گے تو کھاتے جائیں گے بولنے پہ آئیں گے تو بولتے جائیں گے کپڑے بنانے پہ آئیں گے تو بناتے جائیں گے ہم تو کریزی لوگ ہیں دین کا کام کرنے کا دل چاہے گا تو اس پہ چل پڑیں گے ہم سوچ کے نہیں کرتے کہ کیا کام کرنا ہے اور کب کرنا ہے یہ پلاننگ کرتے ہیں اور اگلی پانچ سال کی پلاننگ انہوں نے پہلے لکھی ہوئی وہ کسی نے ان کی وہ باتیں اڑا لیں اور اس کو پرنٹ کر دیا پھر وہ کتاب بہن ہو گئی یہاں پہ بہن ہے وہ اجازت بھی نہیں ہے یہ لانے کی کیوں وہ تو پول ہو گئے پول کھل گئے نقشے کھل گئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان استطاع اگر کوئی استطاعت رکھے یعنی اگر یہ کر سکیں گے تو کریں گے کیوں قتل میں تو ایک دفعہ کوئی مرے گا اور فتنے میں تو لمحہ لمحہ قتل ہوگا غلام بنا لیں گے تمہیں تمہاری سوچوں کو غلام کر دیں گے اس سے بھی بڑا کوئی فتنہ ہوگا دل تمہارا ہو تھڑکے کسی اور کے نام پہ دماغ تمہارا ہو اور سپورٹ کرے دوسروں کے نظریات کو کیا اس سے بھی بڑا کوئی فتنہ ہوگا ٹھیک ہے تم ان کی خواہشیں نہ پوری ہونے دو تم اپنے دین پہ جم جاؤ تم اپنی چیز کو اپنے لیے اچھا کر لو اور کسی چیز کا تحفظ اس کو جان کے ہوتا ہے ہم اپنے دین کو کیسے بچا سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ ہدف کیا ہے غیر کا کہ تمہیں دین سے پھیر دیں یہاں یہ نہیں کہا تمہیں جان سے مار دیں جان سے تو نہیں ان کو مارنا آپ کو میں سچ بتاؤں وہ تو چاہتے ہیں مسلمان غلام رہے کیونکہ سارے مر گئے تو ان کے برتن کون دھوئے گا ان کی جوتیاں کون سیدھی کرے گا فیرون کے دور میں آپ نے دیکھا تھا کہ جب اس نے قتل اولاد کا حکم دیا تو جب قتل ہوا تو سارے ہی مرنے لگے پھر لوگوں نے کہا کہ یہ سارے مر گئے تو تمہارے کام کون کرے گا تمہاری عمارتیں کون بنائے گا ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں چلو ایک سال والوں کو مار دو ایک سال والوں کو نہ مارو ان کو مارنا تو نہیں آپ کو ہاں ان کو تو مارنا ہے ایک چیز کو ان کو تمہارے دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں ان کی دشمنی تو دین کے ساتھ ہے تم دین چھوڑو پھر دیکھو تمہیں کیسے سینے سے لگاتے ہیں پھر دیکھو تمہیں کیسے گلے سے لگاتے ہیں اور جو دین کے بیچنے والے دنیا کے چند ٹکڑوں کو پانے کے لیے اپنی عزت نفس کو مجروح کرنے والے آج بھی وہ ان کو سلام کرتے ہیں تو لہٰذا تم ایک بات سوچ لو اور وہ کیا کہ وہ تو ہمیشہ تم سے کتال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ قابو پائیں تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اب دیکھیے کہ مسلمانوں کے خلاف کتنی ہی جنگیں لڑی گئی نا کئی ہتھیار استعمال ہوئے ہر موقع پہ ایک ہی کوشش تھی کہ ان کا اسلام ختم ہو جائے خریدنے کی کوشش کی گئی مسلمانوں کو لالچ دینے کی کوشش کی گئی دھمکیاں دینے کی کوشش کی گئی ایک سوال نہیں آپ کے دل میں اٹھ رہا انہیں اس دین سے اتنی نفرت کیوں ہے اور بھی تو دنیا میں دین ہے اس دین سے نفرت کیوں ہے تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں مجھے اس کی تین وجہ سمجھ آ رہی ہیں پہلی بات کہ انہیں اس دین کی سمجھ ہی نہیں نہیں جانتے نا اس کی سچائیوں کو اس کی مٹھاس کو اس کی ٹھنڈس کو اس کے حسن کو اسی لیے اس کے پیچھے نا دوسری وجہ جو سمجھ آتی ہے وہ کیا ہے کہ دین کو اپنے مفادات کے خلاف سمجھتے ہیں یہ دین جو ان کو زندگی دیتا ہے اس سے ان کے مفادات پہ زد پڑتی ہے اور تیسری وجہ کہ دین سے نفرت دشمنی کی بنیاد پر ہے دشمن سمجھتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ ان تینوں چیزوں میں آج ہم کیا کر سکتے ہیں پہلی یعنی آپ دیکھیں کہ کسی کی دشمنی ختم کرنے کے لیے وجہ جاننی لازم ہوتی ہے نا یعنی آپ کو پتہ چلے کہ فلاں آپ سے اکھڑا اکھڑا ناراض ہے روٹھا روٹھا تو آپ کیا کریں گے وجہ جانیں گے نا میں نے کیا کیا مجھے بتائیں میرا قصور کیا اگر آپ کو اس سے محبت ہوگی اور نہیں ہوگی تو آپ کہیں گے ہو کیئرس نہیں تو نہ صحیح تو وجہ جاننے کے بعد پھر اس کو دور کر دینا اب وجہ ہم نے جان لی چلے دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں پہلی وجہ کیا کہ ان کو اس دین کی سمجھ ہی نہیں آتی سوچیے ذرا آپ اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں میں اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہوں یہ دین ان کے سامنے پیش کر کے اس دین کو اتنا آسان اتنا اپ ٹو ڈیٹ کر کے ان کے سامنے رکھو کہ ان کو سمجھ آ جائے اور میں تو سچ سمجھتی ہوں اس چیز کو کہ یہ ریئیکشن ہے ہم ان کا آج جو ہاتھ مسلمان پہ اٹھتے ہیں نا اس کو تکلیف دینے کے لیے یہ ریئیکشن ہے یہ فرسٹریشن ہے کہ تم نے اتنا خوبصورت دین مجھ سے چھپا رکھا تھا میں تمہیں بھی نہیں رہنے دیتا تم مجھے تک یہ دین نہیں لاتے میں یہ دین تم سے چھین لیتا ہوں کیوں کہ دین انسان کی فطری طلب ہے ضرورت ہے ہر انسان کی فطرت میں کہ وہ رب کو چاہے رب کو مانے اس کے پیغام کو سمجھے ہمیں مل گیا بن مانگے بن چاہے just by chance not by choice لیکن ان کا حال کیا ہے کہ ان کو نہیں ملا ہمارا فرض تو ان کو دیتے ہم نے دیا نہیں نتیجہ کیا نکلا جو آج ہمارے سامنے ہے کہ وہ تمہیں مارنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر آپ دیکھیے کہ اس دین کو اپنے مفادات کے خلاف سمجھتے ہیں نا اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ان کے مفادات کا رخ بدل دیا جائے دین نے جو حقانیت دی جو لائف سٹائل دیا وہ کمپلیٹ تھا Islam is a complete way of living اس میں چینج نہیں ہے اس نے رولرشپ سے لے کے گھر کے اندر ایک شوہر ہونے تک کے سارے رول واضح کر دیے اب ان کو اگر یہ مشکل لگتا ہے تو پھر سوچ کیا کہ ہم ان کی سوچیں بدلیں ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم مسلمان ان کی سوچ بدل دیتے اپنے طرز زندگی سے اپنی دنیا کے اندر بہترین خوشحالیوں سے ہم نے کیا کیا اپنا دین ان کے سامنے ایسا بنا کے پیش کیا وہ ہماری طرف دیکھنا نہیں پسند کرتے ہمارے خلیے ہمارے کردار ہماری باتیں چیتیں ہم نے ان کے ساتھ خوبصورت طریقے سے دین پیش نہیں کیا معذرت کے ساتھ کہہ رہی ہوں آپ کو ہم نے خوبصورت دین نہیں پیش کیا لوگوں کے سامنے ان کی ترجیحات نہیں بدلی گئیں ہم سے نتیجہ کیا نکلا کہ وہ تمہیں مارنے پہ ہیں پھر دیکھیے کہ دین سے نفرت دشمنی کی بنیاد پہ نا دشمنی کیسے مٹتی ہے چلیں کوئی آپ کا دشمن ہے سوچئے ہوتا تو نہیں اور یقیناً ایمان والے کا دشمن تو کوئی نہیں ہو سکتا لیکن لیٹ سی سپوز اٹ دشمنی محبت میں کیسے بدلتی ہے غلط باتیں کرنے سے اس کے بارے میں پروپیگنڈے کرنے سے نہیں ادفا بلتی ہی آخسن بری چیز کو اچھی چیز سے بدل دو ہم مسلمان اگر اپنے کردار اچھے کر لیں اپنی ڈیلنگز اچھی کر لیں تو کوئی ہو نہیں سکتا کہ جو آپ کے طرف انگلی اٹھائے اور اگر کوئی ان کی باتوں میں آتا ہے تو پھر نقصان کس کا ہے اسی کا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرْ اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھرتا ہے اور اسی حال میں اس کو موت آ جاتی ہے کہ وہ کفر پہ تھا تو اس کا انجام کیا ہے حَبِتَتْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے ویسٹڈ اب یہاں ارتداد کی بات ہوگی سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرتد کس کو کہتے ہیں مرتد را دال دال سے نا رد جس نے رد کر دیا ریجیکٹ کر دیا آپ ایک چیز کہتے ہیں میں لے لوں اچھا لے لوں پھر آپ کہتے نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے چھوڑیں آپ آتے ہیں بیٹھتے ہیں کہتے ہیں چلو میں کچھ سنتی ہوں بات کسی مسجد میں کہیں جہاں گئے آپ نے دیکھا درس ہو رہا تھا آپ نے کہا میں بیٹھ جاتی ہوں سنتی ہوں پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے کہا نہیں نہیں چھوڑو میں نہیں سن دیکھتی میں نہیں سنتی چلو میں چلتی ہوں اس کو کہتے ہیں رد کرنا ریجیکٹڈ ہو ریجیکٹ دا ریلیجن مرتد کون ہے جس نے دین کو ریجیکٹ کر دیا یہ دو طرح سے ہوتا ہے ہم نے ویسے ابھی تک ایک ہی مرتد پڑا ہوا ہے لیکن ارتداد دو طرح سے ہے ایک ارتداد کیا ہے نوٹ کریے گا اس بات کو ایک تو ہے نا اصطلاحی مرتد یعنی جو ایک ڈکشنری میننگ ہے جو فزیکلی یعنی دین اسلام قبول کرے اور اس سے پھر جائے ڈکلیئر کر دے پہلے میں مسلمان ہوں اور پھر بعد میں کہ نہیں sorry I want to change it یہ ہے اصل مرتد اور اس حال میں پھر اس کی موت آ جائے تو اس کی تو سزا ہے جو ذکر ہوئی ادھر ابھی اور ابھی ہم اس کے میں آپ کو پوائنٹس میں لکھاؤں گی انشاءاللہ تعالی ایک ارتداد کون سا ہے انسان اسلام سے تو نہ پلٹے لیکن اسلام پر عمل کرنا چھوڑ دے رب کو مانے رب کی نہ مانے یہ بھی ابتدات ہوتا ہے اور افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ آج کے دور میں ایسے مرتدین کی کثرت ہے جو اسلام کو مانتے ہیں لیکن اسلام کی نہیں مانتے رب کو مانتے ہیں لیکن رب کی نہیں مانتے تو جہاں ہم دیکھیں گے اس کی بات کہ جس نے اسلام کو مانا اور پھر چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کیا دی پہلی بات فلائ کا آمَالُهُمْ ان کے اعمال ضائع پھر دنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرتد کے دنیا میں اعمال کس طرح ضائع ہوتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ مرتد کے اعمال دنیا میں اس طرح ضائع ہو جاتے ہیں کہ اسلام کی حالت میں اس کے جو حقوق ہوتے ہیں نا وہ اسے نہیں دیے جاتے کیسے مثلا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا یعنی بیوی اگر مومنہ ہے اور شوہر اسلام سے ہٹ گیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا اسی طرح مسلمانوں کی میراث میں اس کو حصہ نہیں ملے گا یعنی مثلا اس کا باپ مرتا ہے تو اس باپ کے ورثے میں اس کو حصہ نہیں ملے گا اس کی ماں مر جاتی ہے یا اس کا کوئی اور معاملہ اس کا بچہ تو اس کو حصہ نہیں ملے گا پھر اسی طرح مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہیں کیا جائے گا مرد ہوگا تو قتل کر دیا جائے گا اور عورت ہوگی تو ساری زندگی قید میں رکھی جائے گی یہ ہے مرتد کی سزا تین وجہ کے علاوہ قتل جائز نہیں اللہ کے نفس وسلم نے فرمایا ایک وہ جو شادی شدہ ہو کے زنا کرے اس کو رجم کیا جائے گا ایک وہ جو کسی کو قتل کرے تو اس کے جواب میں قصاص میں اگر اس کو قتل کیا جائے گا اور تیسرا جو اسلام کی طرف آئے اور پھر پلٹ جائے اور آخرت میں اس کے اعمال کیسے ضائع ہوتے ہیں مرتد کے اعمال آخرت میں کیسے ضائع ہوں گے جو نمازیں پڑھی تھیں مسلمان ہوتے ہوئے ان کا اجر نہیں ملے گا جو روزے رکھے تھے ان کا اجر نہیں ملے گا مسلمان ہوتے ہوئے جو زکوٰۃ دی تھی اس کا اجر نہیں ملے گا جو حج اگر کیا تھا تو اس کا اجر ضائع ہو گیا اسلام کی حالت میں جتنے اس نے نیک اعمال کیے وہ سب ضائع ہو جائیں گے اور سب سے بڑا نقصان کیا ہے اولائک اصحاب النار هم خا خالدون ایسے لوگ ہمیشہ آگ میں رہیں گے کریش کر دیا جائے گا ان کو ڈمپ کر دو دنیا میں بھی تو ایسی چیزوں کو آپ ڈمپ کر دیتے نا ایکسپائر ہو جاتی ہے نا چیز تو آپ کیا کرتے ہیں بظاہر ٹھیک ہوتا ہے ڈبہ بھی اچھا ہے دیکھنے کے ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی ضائع ہو گئی ڈمپ کر دو مرتد کون ہے جس نے اپنے اسلام کو ایکسپائر کر دیا جب انسان مر جاتا ہے تو وہ بھی تو ایکسپائر ہی ہو جاتا ہے نا مٹی میں دفن کر دیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے ایک بھٹی بنائی ہوئی ہے آگ کی بھری ہوئی فرنس جس کا نام جہنم ہے کہ یہ اب کسی کام کے نہیں ان کو پھینکو جلاؤ آگ میں صحیح بخاری کی روایت ہے من بدل دین ہو قتل جو اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر دو اب آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی نعمت ہے نا اسلام یہاں ایک چھوٹا سا بڑا لطیف سا نقطہ ہے شاید آپ کے لیے مشکل نہ ہو تو ذکر کر دیتی ہوں اسلام ویسے کسی کافر کو نہیں حکم دیتا مرنے کا مارنے کا یعنی ہمیں یہ حکم نہیں کہ باہر جائیں اور جو کافر ملے اس کو مار دیں حالانکہ وہ کافر ہے ٹھیک ہے لیکن اسلام کی طرف آئے اور پھر پلٹ گئے اس کو کیوں مار رہے ہیں آپ فرق کیا دونوں میں پہلا وہ ہے جس نے اس ذائقے کو چکھا ہی نہیں جس نے اس مٹھاس کو پائے ہی نہیں جس کے اندر یہ ٹھنڈک اتری ہی نہیں لیکن دوسرا وہ ہے کہ جس نے پا کے کھو دیا چک کے تھوک دیا دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں دونوں میں ربط ہی کیا ہے کوئی ربط نہیں ہے ایسے لوگ جو آ کے پلٹتے ہیں نا وہ دوسروں کو بھی پلٹاتے ہیں یہ دوسری وجہ ہے یعنی پہلی بات ہے کہ نشکری کی حد ہے کہ ایک اعلیٰ چیز کو دیکھ کے سن کے کھا کے انسان چھوڑ دے تھوک دے تعصب کی بنیاد پہ یا کسی اور وجہ سے اور دوسری وجہ کیا ہے کہ جب ایسا شخص پلٹتا ہے نا تو وہ دوسروں کو بھی پلٹاتا ہے کیسے آگے پڑھیں گے اب صورت اللہ عمران میں اس کی ایک اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک سازش کا ذکر کیا ہے کہ یہ دکھاوے کے لیے مسلمان ہوتے تھے اور پھر رات کو یا کچھ دن بعد کہتے ہیں ہم تو چھوڑ رہے ہیں اس اسلام کو تاکہ اسلام کی طرف آتے ہوئے لوگوں کے قدم رک جائیں جیسے آپ کسی جگہ کوئی چیز خریدنے جائیں اور وہی چیز آپ کسی کو ریٹرن ڈیسک پہ واپس کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں نا کہ یہ کیوں لوں بھائی یہ تو لوگ واپس کریں شاید خراب ہی نہ ہوگی چھوڑ دو اسی طرح سے لوگ پھر خود نہیں بلکہ دوسروں کو بھی پلٹاتے ہیں تو بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا کسی کے اوپر اس کا ارادہ زیادتی کا نہیں ہے جو نقصان کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا یہاں سے آپ کو ایک اور چیز بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مرتے دم تک اسلام پہ رہنا کتنی بڑی نعمت ہے ہم نے جو دو طرح کے مرتد دیکھے تھے ایک تو وہ جس کا جس کی ساری سزاؤں کا ذکر ہوا دوسرے وہ جو مرتد ہیں اسی کو منافق کہتے ہیں اسی کو کھوٹا شخص کہتے ہیں اسلام ہے لیکن دل میں کھوٹ آ چکا اسلام ہے لیکن اسلام کے نظریات سے اتفاق نہیں کرتے ایسے لوگوں کے لیے آیت لمحہ فکری ہے خدا نخواستہ اگر ان نظریات پہ جان چلی گئی فیمت ولی کیفیت ہو گئی وہ ہوا کافر تو بات بڑی سخت ہو جائے گی عال عمران کی آیت نمبر ایک سو دو میں اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا تھا اللہ حق ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو موت تک مسلم رہنا یہ ہے شرط اگر چند لمحے پہلے بھی آپ نے ریزائن کر دیا نا تو آپ کو چیک نہیں ملے گا اور یہ جو ہم خواہش کرتے ہیں نا کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے تو یہ اچانک نہیں ہوتا زندگی اسلام کے مطابق ہوتی ہے تو ایمان کی موت آتی ہے ایمان والی موت ملے گی زندگی بھر دل میں اللہ کی وحدانیت ہوگی تو موت کے فرشتے کو دیکھ کے ایک دم زبان پہ بات آ جائے گی لا الہ الا اللہ لیکن اگر دلوں میں الہیت نہیں دلوں میں رب نہیں تو پھر کوئی نہ کہے کہ وہ بچ جائے گا صرف موت کے وقت کلمہ پڑھ کے یہ کوئی اچانک معاملہ نہیں پھر اب دیکھیے کہ موت اسلام پہ آئے اس پہ ہی اکتفا نہیں اپنے بچوں کی موت کی بھی فکر کرنی کہ ان کو کس بات پہ موت آئے گی صورت بکرا کی آیت 133 میں ہم پڑھ چکے 133 میں از حدر یعقوب الموت جب یعقوب علیہ السلام کو موت حاضر ہوئی یا آئی اس قال علی بنی ہی جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے ان سب نے جواب دیا ہم اسی ایک اللہ کی بندگی کریں گے جو آپ کا رب ہے اور آپ کے باپ دادا کا رب ہے حضرت ابراہیم اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا اور نحن الحو اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں تو کیا بات سمجھ آئی اپنی موت ایمان پہ اسلام پہ ہونے کے ساتھ ساتھ اولادوں کی فکر بھی کرنی ہے کہ ان کو موت کہاں آئے گی کیونکہ آپ دیکھیے یہ بڑی نا شکریہ اللہ اسلام والے گھر میں پیدا کر دے اور مسلم نہ رہے میرا دل پھٹنے لگتا ہے جب میں ایسے لوگوں کی باتیں سنتی ہوں کہ فلاں شخص مسلمان ہے پھر شادی کہیں غیر مسلم جگہ پہ ہوئی چار پانچ بچے ہوئے اب سارے بچے کفر پہ ہیں سب کرسچینٹی پہ ہیں کیا اس سے بڑا بھی کوئی غم ہوگا کسی کے پاس کتنے ہی لوگ ہیں مسلمان تھے پھر کافر ہو گئے لٹرلی میں نے ایسے ایک شخص کو دیکھا ہم کہیں گئے تو مطلب کچھ شخص بیٹھا ہوا تھا باہر گھر کے تو ایسی بات کچھ ہوئی شروع ہوئی تو شاید بھیک مانگ رہا تھا یا کیا تھا اللہ عالم تو کہنے لگا تمہارا نام کیا میرے شوہر ہیں تو انہوں نے پوچھا واز یور نیم تو کہنے کا یوسف یوسف یا کچھ اس طرح اس نے کہا تو ہی میں میرے ہسبینڈ نے کہا میرے ہسبینڈ نے کہا کہ یوسف یس تو یہ بڑے جیسے ایک اچھی طرح سے اس کو خوش ہو کے بتانے لگے یو نو از دس از مسلم نیم تو کہیں گے یس آئی واز مسلم بیفور اللہ کہتے میں مسلمان تھا اب نیرا مجھے تو ایسے لگا کہ شاید زمین ہلنے لگی کیوں پھر رہے آج اس کو پتہ ہی نہیں کیونکہ کوئی ہے ہی نہیں نا جو پوچھے تو بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر ہدایت نہیں دیتا صورت عال عمران کی آیت نمبر 86 سے 91 میں بھی آتا ہے کئی فیاح دکمن ان الرسول حق ون رسولات کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے انعام نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا حالانکہ وہ اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق ہے اور اس کے پاس روشن نشانیاں آ چکی ہیں اور آگے تک طویل روایت ہے طویل آیت آپ اس کا ترجمہ خود نوٹ کریں گے صورت عالیہ عمران آیت نائنٹی ون تک کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے ان کی توبہ قبول نہ ہوگی ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر کی حالت میں جان دے دی ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر سونا فدیے میں دے دے تو قبول نہ کیا جائے گا اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا ہے وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے اور یہ جو بات ہم نے پڑھی نا کہ یہ تمہیں تمہارے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں حتیٰ یاردو کمن دینی کم انستتا یہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے اگر یہ کر سکیں تو اس کا ذکر صورت عال عمران کی آیت نمبر ہنڈرڈ میں بھی آتا ہے یا ایوہ الذین آمنو ان تتیو فریقا من الذین اوتو الكتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین اے لوگو جو ایمان لائے ہو کس کو کہا جا رہا ہے ہمیں کہا جا رہا ہے اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر کے لے جائیں گے ڈر نہیں لگتا آپ کو یہ سنتے ہوئے ارے ایمان لے جائیں گے ویسے کسی کو کوئی کہنا کہ فلاں آئے گا تمہارا بچہ چھین کے لے جائے گا تو میرا علیہ ماں کا کلیجہ ہل جائے گا کوئی آئے اور اسے کہے دیکھو آئے گا بھی اور تمہاری سارے دن کی پے یا انکم لے کے چلے جائے گا ابھی کوئی ڈاکو آئے گا اور سارا سارے دن کی سیل لے کے چلا جائے گا خوف آتا ہے نا جب کوئی یہ کہتا ہے لوگوں تمہارا ایمان لے جائیں گے تو اندر تڑپ کیوں نہیں آتی فکر کیوں نہیں لگتی کیوں مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اچھا کیونکہ بعض ہم کہتے اچھا ٹھیک ہے لے جائے گا تو پھر ٹھیک ہے نہیں یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے جس کو ایمان کی قدر آ گئی وہ کبھی اس کو چھوٹا نہیں سمجھے گا اس کی قدر تو بلال حبشی سے کہ جنہوں نے پتھروں پہ اپنے آپ کو لٹوایا کھائے چربیاں پگھلائیں ہمیں آج تھالی میں رکھا ہوا مل گیا ایمان تو شاید اتنی قدر نہ ہی ہو سورت میں ساکیات نمبر 137 میں بھی یہی بات ہے ان ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا پھر ایمان لائے پھر کفر کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا اللہ پر یہ کیا کھیل ہے آنکھ میں چولی نہیں لگ رہی بجلی آئے اور جائے آئے اور جائے کیسی لگے گی تو اتنی دفعہ کفر کی طرف بندہ کب پلٹتا ہے عملوں سے پلٹتا ہے کبھی مانا کبھی نہ مانا کبھی مانا کبھی نہ مانا اللہ کے نفس وسلم کی ایک صحیح روایت میں بھی آتا ہے پیچھے سے طویل روایت ہے لیکن آخری حصہ جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ آدمی رات کو سوئے گا تو اسلام پہ ہوگا اور صبح اٹھے گا تو کفر پہ ہوگا اور اسی طرح اپوزٹ کیا جیسا تو نہیں ہو رہا ہم اپنی راتوں کا جائزہ لیں صبح اٹھتے ہی قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں ایمان کی ریوائیول لیکن راتیں کہاں جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ہی رحم کر دے اور اگر کوئی پلٹتا ہے تو پھر پلٹ جائے رب کا کیا جاتا ہے اس کے لیے تو بہت سارے لوگ ہیں صورتما دائت آیت 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یرتد ان دینہی فسوف یو اللہ بکم یحبہم ویحبونہو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے اللہ اور بہت ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا ہم اپنے آپ کو پوچھیں کیا ہمیں اللہ تعالیٰ محبوب ہے صحیح بخاری کی ایک روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور اکرما مختلف روایتوں سے ہے کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ بے دین لوگ لائے گئے یعنی جنہوں نے دین بدل دیا تھا اپنا آپ نے ان کو جلوا دیا یہ خبر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو پہنچی تو انہوں نے کہا اگر میں حاکم ہوتا تو کبھی نہ جلواتا یعنی دوسری طرح سے عذاب دیتا جلواتا نہیں کیونکہ نفس وسلم نے آگ میں جلانے سے منع فرمایا آپ نے فرمایا آگ اللہ کا عذاب ہے تم اللہ کے عذاب سے کسی کو مت عذاب دو میں ان کو قتل کروا ڈالتا کیونکہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا دین بدل ڈالے یعنی اسلام سے پھر جائے تو اس کو قتل کر دو اور وہ روایت جو میں نے پہلے بتائی تھی اس کا ریفرنس نوٹ کر لیں صحیح مسلم کی روایت ہے یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ تین کے علاوہ کسی ایسے مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں جو گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں ایک شادی شدہ ثانی دوسرا جان کے بدلے جان اور دین کو چھوڑنے والا اور جماعت میں تفریق ڈالنے والا صحیح مسلم کی یہ روایت ہے اور بھی اس طرح کی روایت ہیں جو ہمیں اس چیز کی گواہی دیتی ہیں کہ جو اسلام سے پلٹ جائے پھر اس کا معاملہ کیا ہوگا سنا دیتی ہوں آپ کو ایک اور روایت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے ابو موسیٰ شریف سے انہوں نے روایت کیا کہ جب معاذ یمن میں ابو موسیٰ کے پاس پہنچے تو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بیٹھنے کے لیے گدہ بچھوایا اور کہنے لگے سواری سے اترو اور گدے پر بیٹھو یعنی میٹرس اس وقت ان کے پاس ایک شخص تھا جس کی مشکیں کسی ہوئی تھی یعنی جس کو باندھا ہوا تھا رسیوں میں معاذ نے ابو موسیٰ اشری سے پوچھا یہ کون ہے یہ کون شخص ہے انہوں نے کہا یہ یہودی تھا پھر مسلمان ہوا اور پھر یہودی بن گیا اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا تم سواری سے اتر کر بیٹھو تو انہوں نے کہا میں نہیں بیٹھتا جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے موافق یہ قتل نہ کیا جائے گا تین بار یہی کہا آخر ابو موسیٰ نے حکم دیا اور وہ قتل کیا گیا پھر معاذ رضی اللہ عنہ بیٹھے یہ صحیح بہاری کی روایت ہے کہ کتنا ان کے دل میں یعنی اس چیز کا گرج تھا نا کہ اللہ کے حکموں پہ عمل ہو اور اسٹرانگ لیڈرشپ بھی تھی صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے نفس و سلم نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ کا یقین رکھتے ہوئے مرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا الحمدللہ اللہ نے ہمیں اسلام دے دیا اللہ تعالیٰ اسی پہ قائم رکھے مرتے دم تک صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں آتا ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ وکی نے کہا کہ نفس وسلم نے فرمایا اور ایک اور شخص کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے ٹھہراتے ہوئے مرا جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہوئے مرا وہ دوزخ میں داخل ہوگا اور میں کہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا یعنی بالآخر پھر انسان خدا نخواستہ اگر کچھ گناہ ہیں جنہوں نے اس کو روکا ہوا تھا تو سزا بھگتنے کے بعد پھر جنت میں جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ ابو ہی کی ایک اور روایت ہے رضی اللہ عنہ کی نبِ و سلم نے فرمایا ان فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے جلد نیک عمل کر لو یعنی جلدی جلدی نیک عمل کر لو کہ جو اندھیری رات کی طرح چھا جائیں گے صبح آدمی ایمان والا ہوگا اور شام کو کافر یا شام کو ایمان والا ہوگا اور صبح کافر اور دنیاوی نفع کی خاطر اپنا دین بیچ ڈالے گا یہ اتنا سا حصہ بس ہائی لائٹ کر لے دنیا کے فائدے کی خاطر اپنا دین بیچ لے گا یہ صحیح مسلم کی تین سو تیرہ نمبر کی روایت ہے کچھ اور چیزیں بھی ہیں جس سے انسان کا اسلام مشکوک ہو جاتا ہے کون سی روایت رکھتی ہوں آپ خود ہی سمجھ جائیں گے ترمزی کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زانی یعنی ایڈلٹری کرنے والا زانی زنا کرتے وقت زانی زنا نہیں کرتا کہ وہ زنا کے وقت ایمان والا نہ ہو اور چور چوری نہیں کرتا مگر چوری کے وقت وہ ایمان والا نہیں رہتا لیکن اس پر توبہ پیش کی جاتی ہے یعنی کچھ عمل ایسے ہیں کہ جو انسان کو اسلام سے نکالتے ہیں ہاں شرط یہ کہ انسان توبہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا سچی توبہ اور اسلام چھوڑتا بھی کون ہے جس کو مٹھاس نہیں پہنچی ہوتی نا لیکن جس کو ایمان کی ٹھنڈک آتی ہے پھر وہ پلٹتا نہیں ترمزی کی ایک بڑی خوبصورت روایت آپ سے شیئر کروں گی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص میں تین چیزیں موجود ہوں اس نے ان کی وجہ سے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس پا لی آئیے آپ کو کبھی کون سی ہیں وہ تین چیزیں اس کے ہاں اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہو چیک کریں اپنے آپ کو اور یہ کہ وہ کسی شخص سے صرف اللہ کی خاطر محبت رکھے اپنی محبتوں کا جائزہ لیتے اور تیسری چیز وہ یہ کہ کفر میں دوبارہ لوٹنا پسند کرے اس کے بعد کہ اللہ نے اسے کفر سے بچا لیا جیسا کہ وہ ناپسند کرتا ہے کہ اسے آگ میں پھینکا جائے یعنی اسلام کی طرف آنے کے بعد پلٹنا اس کو ایسے لگے گا جیسے آگ میں پھینکا گیا انسان اتنی باتیں سنتا ہے نا تو پریشان ہونے لگتا ہے اچھا واقعی اتنا خراب عمل ہے یہ دل میں ایک بوجھ بھی آتا ہے نا تلاوت سنتے ہیں ایک بار اس آیت کی اور اپنے لیے دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شعوری اور شعوری طور پہ اسلام کی طرف آنے کے بعد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 بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے